حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے سیاہ امامہ باندھا ہوا تھا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو چھیاسی